غیب کی خبریں میرے میں جو خود وضاحت کر رہا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو قسم اٹھا کے اپنے آپ پر حرام کر لیا اللہ پاک نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لکا میرا پیارا پیغمبر کیوں کیوں حرام کر رہا ہے تب تغی مرزات ازواج ایک جی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں بس آپ نو جی۔ جی۔ شیعہ نہیں سمجھ رہا میں تو نو شیعہ نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے میں تو گستاق نہیں سمجھ رہا جی ہاں دیکھنا بس تجھے جی ہاں۔ لما ما اللہ شہد کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اور پتہ یہ نہیں تھا جو ان دو بیویوں نے مومنوں کی امہ مطلب یہ ہے ہے کہ بخاری شریف میں فراڈ بتا رہا صحیح پچھلی باری میں نے کہا تھا کہ اس وقت آپ نہیں بولے تھے اس وقت میں نے عرض کیا تھا اگر کوئی سوال رہتا ہے تو سوال کا جواب میں عرض کرتا ہوں اب آپ نے چند باتیں کی ہیں لو کن تو عالم الغیب لستکثر تم الخیر میں نے اس پر جو جواب عرض کیا تھا آپ نے ادھر ہاتھ نہیں لگایا میں نے کہا یہاں سے تو علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے خیر کثیر کے حصول کی بھی نفی ہو رہی ہے یہاں پر تو ترجمہ کیا ہوگا نہ نبی کے پاس ذاتی علم غیب نہ نبی کے پاس ذاتی خیر کثیر خیر کثیر نہیں ہے یا اللہ سے لستک ملن کیا معنی لستک تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا کیا معنی اس کا لستک سر تو ملن خیر ہاں، ہاں۔ تو میں جمع کر لیتا خیر کو کیا مطلب زیادہ بھرائیاں جمع کر لیتا کیا مطلب مطلب یہ کہ میرے پاس زیادہ بھرائیاں ہوتی دنیا کا مال ہوتا زیادہ ہاں، یہ مطلب ہے اگر دنیا کا مال نبی پاک علیہ السلام کے پاس ذاتی ہے تو علم غیب ذاتی اگر دنیا کا مال ذاتی نہیں عطا شدہ ہے تو علم غیب بھی عطا شدہ بخاری نہیں آپ نے پڑھی سرکار فرماتے کوتی تو مفاتی خزائن الارض روئے زمین کے خزانوں کی کنیاں اللہ نے مجھے دے دی سرکار نے یہ نہیں فرمایا لو شئت لسارت معی جبال السحب ابھی آیا لو شئت لسارت معی جبال السحب ابھی ہمارے شگرد معاشرہ تیز ہے جی ہاں اس لیے کہ ہم تو اکل ہے آپ اپنی مرضی سے آئے لو شیط اللہ سارت مائی جیتی بانو اب بات سنے دیں اگر میں رسول چاہتا تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے یہ مال ہے کہ نہیں دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو بعض علم غیب مانا ہے یہ بعض علم غیب ان آیات سے آپ ثابت کر دیں آپ نے یہ ثابت کیا الغیب یہ آپ نے آیت پڑھی مطلب یہ نکلا کہ وہ آیت بھی حق وہاں ذاتی کی نفی ہے اور یہاں عطائی کا اس بات ہے عطائی کو ماننا پڑے گا آپ کے سارے محترم نے بھی یہ عطائی مانا ہے پھر میں نے جو سوال کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلات والسلام نے شروع مخلوق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک دو سکھوں کے دو دف جانے تک سب کچھ بیان کر دیا آپ یہ بتائیں کہ وہاں سرکار نے قیامت کی بات نہیں بتائی تھی بتائیں حضرت عمر فاروق نہیں اسے بتائیں آپ نے حضرت عمر فاروق عدم ذکر عدم شہ کو مستلزم نہیں ہوتا مولانا کہا کہ بتائیں مطلب- کہیں تو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والسلام تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق راضی ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبارنا عن بدئی خلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم کہ جنتیوں کے جنت جانے تک دوستیوں کے دوزخ جانے تک سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا آج صاحب کہیں گے میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں اس لیے نہیں مانتا کہ وہاں فیصل مسجد کا ذکر بتاؤ سرکار نے کیا ہے کہ نہیں کیا میں نہیں مانتا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تہمت والا واقعہ اس دن بیان کیا یا نہیں کیا میں نہیں مانتا تو ہم کہیں گے سرکار حضرت عمر فاروق بھی جھوٹے نہیں ہیں عادل صحابی ہیں امیر المومنین ہیں اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام جھوٹے ہیں نبی کریم علیہ ہاں. السلام نے شروع مخلوق سے لے کر جنتیوں کے ہاں. جنت جانے تک دوستیوں کے دوزخ جانے تک سب کچھ بیان کر دیا تو ماننا پڑے گا سب کچھ سرکار کو پتا بھی ہے جب پتا نہ ہو تو بندہ بیان کر نہیں سکتا پھر دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جی چاہتا ہے پوچھو تو ایک صحابی نے بات پوچھی اس دن سے پہلے کی ایک نے بات پوچھی ایک آدمی نے قیامت کے بھی بعد کی اب اگر کوئی وہاں کھڑا ہو کر پوچھ لیتا نبی کریم علیہ تو سے متسا کیا اس وقت سرکار جواب نہ دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہی تھی کہ یہ چیز عام نہ ہونے پائے سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اور آپ کے بزرگ ہیں مولانا تھانوی صاحب وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آج کل کہنے کو تو علم کی ترقی ہو رہی ہے نہیں بزرگ تو کہہ دیجیے مگر حقیقت میں جہل کا بازار کر رہے ہیں یہ تو دلیل ہے دلیل دلیل نہیں ہے ہر شخص مجتہد اور محقق بنا ہوا ہے جس کو دیکھو مفسر مفتی محدث بن رہا ہے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے اسی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے کہ جہاں کسی نے ذرا سی بات کوئی خلاف نفس ہوئی اور کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا کتنی سخت بات ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے میں نے کہا جو شخص علم بے واسطہ بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے اور جو علم واسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ کا وہ کافر نہیں اگرچہ وہ اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو زمیمہ کا نام تھوڑا علم محیط زیادہ خانوی ہاں، صاحب کہتے ہیں اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل کیوں نہ ہو وہ کافر نہیں ہے آپ کے خانوی صاحب فرما رہے ہیں آپ کی مرضی ان کو بھی آپ کافر کہیں یا نہ کہیں دوسرا میں بار بار کہہ رہا ہوں بخاری کی حدیث پڑھ کر آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ نے اس دن قیامت کا ذکر نہیں فرمایا اس دن دوسرا میں حرام ہوں آپ کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام نے شاید حرام کر دیا تھا اس سے عدم علم کیا ثابت ہوا جی ہاں۔ یہ تو الزام لگا محات المومنین پر آپ اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں ملم کہ دو پاک باز بیویوں نے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کے خلاف سازش کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام میں کہتا ہوں نہیں غلط ہے وہ بخاری کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میں امہات المومنین پر الزام برداشت نہیں کر سکتا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام والسلام کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جو نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے بات اور تھی لے گئے آپ اور طرف اللہ کہتا ہے محبوب بات تب تک ہی مردات ازواج پتہ نہیں بات کیا تھی تب تک ہی مردات ازواج تو بیویوں کی رضا مندی چاہتا ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں ہاں۔ تیرا جی چاہتا ہے کھا لے مت تحرم ما احل اللہ لك تب تک ہی مرتا تھا پتہ نہیں کوئی بات ہوگی پتہ نہیں کوئی ہوگی بات ہم یہ بات نہیں ماننے کو تیار جس میں امہات المومنین پر الزام عائد ہوتا آپ لگاتے ہیں امہات المومنین پر الزام لگائے تو لگائے پھر آپ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ پر تومت لگی نبی پاک کو پتہ نہ چلا بخاری پڑی ہوتی تو یہ نہ کہتے نبی پاک علیہ السلام تو کہتے فواللہ ما علمت والا اہلی اللہ خیرہ پر بخاری شریف اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی بیوی میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا نبی بات تو فرمائے قسم کھا کر یہ دیکھیں فواللہ ما علمت و لا ان کو ان کے اوپر پڑھیں پڑھ لیں آپ ہاں۔ جواب آپ دیں اچھا میں دوسرا میں نے عرض کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے شروع مخلوق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک سب کچھ بیان کیا جی ہاں۔ آپ اس کا جواب دیں گے اور اس کی تفسیر میں فتح الباری پڑھ لیجیے امدت الکاری پڑھ لیجیے اس کی تفسیر میں اشیت اللمات پڑھ لیجیے اس کی تفسیر کے اندر مرکات شرم اسکات پڑھ لیجیے سب یہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے تھوڑے سے وقت میں ابتدائے خط سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک سب کچھ بیان کر دیا اور دوسرا میں نے جو حدیث پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام نے بیان فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو یہ کون دعویٰ کیا کرتا ہے پھر میں نے قصیدہ گردہ بردہ شریف پڑھا اور آپ نے کہا نہیں یہ کون سی سند ہے اس کی آپ کے بزرگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سن رہے تھے سن کے خوش ہو رہے تھے خوشی سے جھوم رہے تھے دار العلوم جو سنے غلط بات آپ کے مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ کریں سنیں صحابہ ساتھ وہ کریں نہیں جو کافر کہنا پڑے گا یا جو بندی کہلوانا چھوڑو یا ان کو کافر کرو اگر کسی کی بات کا انکار انہوں نے کیا ہوگا بالکل کافر کہیں گے کہیں پھر آج آپ کا آج آپ

شاہ ساتھ بھی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قصیدہ بردہ کی ہم درائل الخیرات اور قصیدہ بردہ اب جس میں شرک ہو اس کا فیض بڑیوا ہونا ہے جو آپ کے بزرگوں کو میں بتاتے رہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مولانا شرک اور کفر ہے تو لگائیں مولانا تھانوی صاحب پر فتوا یہ جو آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا علم محیط کا بھی قائل ہو تو کافر اور انہوں نے کہا جھوٹ ہے ٹھیک ہے لیکن کفر نہیں ہے خیانت آپ نے کی آگے لکھا ہوا ہے جھوٹ آپ کے سامنے جھوٹا کفر ہے بات جو آپ اپنی تائید تائید میں لاتے تھے تو تو نہ بنی کی بات ہے ہے ہے ہے یہ یہ ساتھ آگے لفظ اعتقاد ٹھیک لیکن جی ہاں۔ ہر کفر نہیں ہوتا ہاں۔ یہ کفر نہیں ہے آپ نے کہا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے مانے وہ کافر ہے آپ مولانا ہاں البتہ عقیدہ کی معصیت فسق ضرور ہے ہاں۔ تو آخر فاسق تک بھی آپ فسق تک رہے کفر کا فتوہ نہ کریں جی وہ تو ہم کریں گے لگاؤ ذرا قصص الاکابر لے آؤ بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ جنتیوں کے جنت جانے تک اور دوستیوں کے تک کہ علم سرکار کے لیے ممکن ضرور ہے اور جو ممکن ہو اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا کرتا آپ نے پہلے فتوہ لگانا اس پر تھانوی صاحب یہ کہہ کر کافر ہوئے یا کہ بس کتنا بتائیں آپ ایک لفظی جواب وقت ختم نہیں ایک لفظی جواب ہے اپنا ٹائم جو ہے میں نے دے دیا آپ اتنا فرمائیں کہ مولانا تھانوی یہ کہہ کر کافر ہوئے کہ نہیں علماء دیوبند قصیدہ اگر وہ علم غیب کا قائل ہیں تو وہ بھی کافر ہیں اور اگر میں ہوں نہیں کافر آپ ہیں تو آپ وہ قائل ہیں نہیں قائل ہیں نا وہ تو کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ کافر کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں ممکن ہے اور یہ تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فسق ہے یا کفر ہے لیکن انہوں نے کہا انہوں نے علم غیب جانتے ہیں انہوں نے تو

زیادہ نہیں بس اتنا بتایا مولانا تھانوی کا میں نے جو تو جواب دے دیا نہیں مولانا اچھا آپ یہ بتائیں قصیدہ بردا شریف کی شرح میں غیب کے اگر وہ قائل ہیں یا آپ قائل ہیں یا میں قائل ہوں جو قائل ہے وہ قائل باسی میں غیب کے قائل آپ کے مولانا غلام اللہ صاحب تو جمی کی ہو رہی ہے باسی میں غیب کے بات تو جمی کی باس اللہ کا علم غیب ہے ساری مخلوق کا نہیں اب اتنا فرمانا ہے کہ قصیدہ بردا میں سیابی کی بات بھی بتاؤں گا علم کی کی کی کی کی تفسیر میں میں بتاؤں گا کیا کہتا کہتا ہوں تو صرف اتنا اتنا اتنا کہ کہ آپ آپ آپ آپ بتائیں بردہ بردہ بردہ شرح شرح لکھ لکھ کر کر کر اب اس اس کے کے وقت ختم ہے بعد کوئی بات نہیں سنیں نہ بول رہے ہیں اکٹھے فرمائیں فرمائیں ایک جواب اس کے بعد آ اسی بات کا جواب دے قصیدہ بردہ کی شرح لکھ کر اس کی اجازتیں دے کر علماء دیوبند کافر بنے کے لیے بنے بس ہاں یا نہ کریں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اسی کا جواب دے رہا ہوں جی، ساری تقریر اسی کا جواب ساری تقریر صرف ہے اس کا جواب میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں صرف اس کا جواب میں وہ آپ نے جو بیان کیا تھا حفظ او من اس کے بارے میں میں سوال میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھ کر قصیدہ بردہ کی اجازتیں یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ قصیدہ بردہ کی شرح نہ لکھنا کہ انہوں نے انکار کیا پر وہ کافر بن گئے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کا انکار اگر قرآن کا انکار کوئی کرے وہ تھانوی کرے تو کافر احمد رضا کرے تو وہ کافر میں کافر میں کہتا ہوں جو بھی کوئی نہیں نام لیتا ہوں جو قرآن جو بندر قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی اس میں لکھا ہے وَمِنُ عُلُومِ نَعْمَنْ وَحِوَلْ قَرَبِلَئِ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا علم قلم کا علم علم علم علم کے کے کے سمندر کی کی نہریں ہیں ہیں اب آپ آپ آپ فرمائیں یہ یہ بات بات کیا کیا قلم قلم جس طرح ہم پہلے چل رہے وہی دیکھیں نا خود کیسٹ سن تقریر کا کا انداز تھا میرا سوال ہے ممکن پر کفر نہیں لگتا دوستمکمکنگ جی۔ حالانکہ ہم علم محیط کے قائل نہیں ہیں سرکار کے لیے جی۔ ہم علم محیط کے قائل نہیں علم محبوب کے قائل ہیں مولانا تھانوی کہتے ہیں علم محیط محیط کا بھی قائل ہو تو کافر نہیں ہے وہ آپ قائل اب آپ یہ فرمائیں کہ قصیدہ بردہ کی شرح لکھ کر اس کی اگر قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے تو آپ بتائیں گے اگر مگر چھوڑے اچھا، اللہ میری پڑھ میری بات نہیں صاحب اب تو آپ کو جواب دیں میری بات آپ سنیں گے علماء دیوبند سیابے صاحب اگر میری آپ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں آپ اس کا جواب دیں گے شروع میں مگر نہ رہے بگڑنے دیں آپ نے فلاح جزرا علاقہ بھی کبھی تک جواب دیا آپ نے رسالت آپ نے رسالت کا انکار کیا لیکن غلط آپ نے علم غیب آپ نے وہاں پر رسالت اب آپ اس بات سے جان چھڑانے کے لیے ادھر جائیں گے صاحب غلط نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ عالم الغیب فلاح جزرا علاقہ بھی احد الا من مولانا صاحب کا یہ پیش واہر دلیل ہی نہیں دلیل ہی نہیں دلیل ہے دلیل ہے دلیل قرآن ہے سنت ہے قرآن ہے سنت ہے قرآن ہے آپ نے دیکھیں وہ سند پیش کروں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنے مولا تھانوی صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر کہ سرکار کے سامنے پڑا کہ سرکار خوش ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے آپ اگر بتائیں مولا تھانوی صاحب نہیں بتانا پڑے گا آپ کو مولانا بتانا پڑے گا قصیدہ بردہ کی شرح لکھ کر اس کی اجازت دے دلائل کی ہو رہی ہے کس چیز کی ہو رہی ہے دلائل دلیل ہے بات دلائل کی ہو رہی ہے بالکل دلیل ہے یہ لوح قلم کا علم سرکار کے علم کا جز اگر جمیل ما

صاف چلے گا میں نے گول صاحب میں نے نہ گول گول کیا میں سکتا سارے سارے کے مانتے اللہ اللہ غلط ہے صاحب آپ کو جواب دینا لا لا لا علم علم علم کیمرہ کیسی صورت واہ واہ بچہ گورا سنیں ہمیں پتا ہے عمر نے سرکار کو کیا جواب دیا ہمیں پتا ہے ابو بکر نے کیا جواب دیا ہمیں پتا ہے ابو جال نے ابو لاب نے سرکار کو کیا جواب دیا تھا ہمیں پتا ہے تو قیامت کے دن وہ کیسے کہیں گے لائل بنانا فتوا لگانا پڑے گا حضرت صاحب کہ لوہ قلم کے علم کو مستفا کے علم کا جز مان کر وہ رمایت دیوبند کافر بنے گا نہیں بنے بات تو دو ٹوٹے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں ان کو بتائیں میں نے حدیثیں پڑھی نبی پاک علیہ السلام میرا اور آپ کا جو انداز چل رہا ہے یہ دیکھیں بالکل غلط شروع کر دیا غلط شروع کر دیا بالکل غلط شروع جی، آپ کیسے دیکھ لیجیے گا کیسے سن تو ہر ایک سنے گا ہر ایک کو پتا چلے گا انشاءاللہ ہر بالکل یہ جو آپ کا کہنا ہے یوم یقول اللہ مسلم یہ بھی سب کو پتا ہے ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو کیا جواب دیا سب کو پتا ہے عمر فاروق نے نبی پاک اللہ پوچھے گا قرآن کیا کہتا لا علم اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ کہتا ہے قرآن صحیح کہہ رہا اب غلط قرآن صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہے لا علم کیا نبی پاک کو نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا کیا آپ کہتے ہیں ابو بکر نے نبی پاک کو کیا جواب دیا سرکار کو نہیں پتا قرآن صاحب کہہ رہا ہے توبہ آپ تو سردار کو بالکل جاہل لا اولا ولا خوبہ ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو جواب دیا تھا نبی پاک کو

پاک علیہ السلام سن رہے تھے خوش ہو حدیث ہوتی ہے مصطفیٰ کی بات آپ کہتے ہیں اگر غلط ہے تو جھوٹ انہوں نے بولا ہے نبی پاک پر انہوں نے الزام لگایا ہے تو پھر بھی جہنمی بنے وہ اور اگر علم غیب مانا ہے علم لہو قلم کو سرکار کے علم کا جز مانا ہے تو بتائیں کیا بنے علماء دیو دیوبند اور بھی نہیں بس آپ فرمائیں نہیں آپ فرمائیں بس جو فضا اب بن گئی ہے یہ مناسب تو آپ نے بنائی صاحب سن لیں نہیں آپ نے اس بارے میں آپ نے بنائی نہیں آپ نے بنائی وہ سورہ مرے صاحب آپ نے لگائی پہلے

تو آپ کے بزرگ پہلے کا دیکھیں نہیں میں جو آپ کو کہا میں تو بات میں کہا کان ماں یکو دیکھیں وہ لوہ ٹھیک ہے آپ نے کہا حیرت کا ہے تو لوہ کلم کے علم کو نبی کے علم کا باز مان کر علماء دیوبند کافر نہیں ہے بس اتنی بات جواب یہ دینا ہے آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائے ہم ہم پر شرک اور کفر کا فتوہ لگا کر آپ پر جو بھی ہمارے نزدیک تو قرآن پاک اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مفلس نہیں ہیں آپ کی یہ بات بتا دیں آپ ہمیں تو کہتے ہیں آپ کا اس لیے آپ سن لیں آپ ہمیں کہتے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں یہی بات سے چلا رہا چونکہ بدل چکا ہے ہاں۔ اب میں اب آپ کو کیا کروں جو آپ کی مرضی کہتے ہیں صاحب میں اب کیا کر سکتے جو آپ کی مرضی ہے انداز تو آپ نے بدل دیا تو آپ نے فیصلہ ہے کہ آپ کیا میرے خیال میں آسانیں ہو رہی ہیں اسی پر گفتگو ختم ہو جائے تو بہتر ہے ہے ہے آپ گے بات ختم ٹھیک فضا فضا بدل بدل چونکہ چکی جی ہاں فتویٰ حضرت پہلے فرما چکے کہ جب آدمی موجود ہو یہ اس دن کی بات تھی جس دن پہلے آئے تھے کہ جو قائل ہے اس سے پوچھیں گے اس کی وجہ یا تنقید کریں گے ہاں اگر کوئی اچھی وہ توجہ اس کی کر دیتا ہے تو ہاں

یہ تو لفظ ہی محتمل لفظ ہے علم اللہ ہے والقلم جو اللہ پاک نے علم دیا ہے جتنا اللہ پاک نے دیا وہ کہاں سے آیا لوہے محفوظ سے آیا وہ کہاں سے آیا وہی جو قلم نے لکھا تھا وہی آیا تو یہ تو مجمل اعتبارات ہے اس میں تو کوئی تھوڑا بہتر لوند مار علوم جمع ہے اس پر مین داخل ہے جی ہاں۔ ٹھیک ہے ومن علوم کا کون سی چیز ہے تیرے علموں میں سے تیرے علموں کا باز کیا ہے علم اللہ لو اور قلم کا علم تیرے علم کا باز ہے اور اتر الوردہ شرح بردہ کے اندر ذرا پڑھ لیجئے اس کی شرح کیا لکھی ہے شرح یہی لکھی ہے کہ سرکار کے علم آپ کو سارا میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی علم میں غیرت کا قائل ہو جمی ماں کان اور ماں یکون اگر آپ کے نزدیک یہ بات ہے جمی ما کان اور جمی ما یقون کا کافر دلیری کرے ان کو کافر میں لفظ کہہ رہا ہوں جمی ما کوئی بھی اس کا قائل جمی ما کان اور ما یقون کا قائل کوئی بھی ہو قصیدہ بردا والا ہو یا بردا والا ہو کوئی بھی ہو آپ ایسے گول گول باتیں نہیں کریں مت ڈریں اپنے مقتدیوں سے کہ ہمیں دیوبندیت سے نکال دیں گے ہمیں سے ہمیں تو دیوبندیت سے نکالنے والوں نے پہلے سے بڑا زور لگایا ہوا ہے تو آپ بھی کچھ ساتھ ہو جائیں گے تب کیا ہوگا

کس میں کیا تشریح موجود ہاں، مرزا قادیانی ایک جگہ کچھ کہہ دے بعد میں تشریف پوچھو جو کچھ بھی ہے جب ہم نے صاف کہہ دیا کہ جمی ماکان ہی اگر جمی کا قائل ہے جمی مکان ما یکون کا آپ بتائیے آپ کہیں اس کو کافر تھانوی صاحب کو کافر ہے لکھیں اگر وہ جمی چونکہ تھانوی صاحب نے قصیدہ بردہ کی تعریف کی ہے وہ دوسرے مقامات پہ صاف ہوتے علم غیب کی تردید کر رہے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ ہاں۔ کہتے ہیں ایسے تو مولانا احمد رضا صاحب بھی کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں وہ تو احمد رضا صاحب کو پہلے آپ کون سا مسلمان مانتے ہیں آپ آپ تو مانتے اگر اس وجہ سے تھانوی صاحب پہ کفر کا لگائیں گے تو تو اس وجہ سے سے ہم ہم رضا صاحب صاحب پہ بھی لگا دیتے لگاتے رہتے ہیں وہ اچھا کون کم کرتے بات یہ یہ ہے لوہ قلم کے کے علم علم کو سرکار کا حصہ مان کر قرآن کچھ نہ بنا تو بس ایک قصیدہ بردہ لے لیں یہ اچھا، مطلب یہ سب قرآن کے خلاف ہے نا کسی جی تو نہیں موجود ہے تو جو نہیں موجود کو موجود ماننے وہ اس لیے تو پہلے کہا چکے رسول پاک موجود نہیں آپ موجود مانیں گے تو کیا بنیں گے یہی تو کہہ رہا ہوں پہلے سے ذرا ادھر تھوڑا سا لگا لے ہر قسم کفر نہیں ہوتا ہر قسم کفر نہیں ہوتا آپ کی آپ نے فرمایا یہ کفر ہے فتوا تو لگانا پڑے گا آپ کو خلاص

سرکار کے علم کا باز ماننے والا کافر ہے کیوں نہیں کہتے اس سے سری اور کوئی بات ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں جمی ماں خان وہ تو الگ ہے وہ اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کے بعد آپ کبھی تھانوی صاحب کو اپنا پرمزر نہ کہیں جی میں اس لیے آتا ہوں اب یہاں مناظرہ تو اس بات پر ہو نہیں رہا نا کہ تھانوی صاحب کی بات ہے تھانوی صاحب تو صاف لفظ ہے آپ کے نزدیک بعض غیب وہ مانتے ہیں جمی غیب وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں لوہک بازی ہیں جمی غیب کے قائل کو وہ بھی کافر کہتے ہیں دوسرے مقام پر موجود ہے اب یہ چونکہ کہاں لکھا ہے انہوں نے میں آپ کو بتا کہ کل مخلوق کا علم ماننے والا کافر ہے تھانوی صاحب تھانوی دیکھیں نا میں نے دو حوالے پیش کر دیے ایک قصص القادر کا اس موضوع پر ہے قصص القادر یعنی صاحب کی نہیں نہیں تھانوی صاحب کی کفر کی بات نہیں بات ہے آپ کے دعوے تھانوی صاحب کہتے ہیں علم محیط بھی مانے تو کافر نہیں ہوگا علم غیب اگر عطا کے واسطہ سے مانتا ہے ہم تو علم محیط کے قائل نہیں ہیں ہم تو علم محدود کے قائل ہیں ہم تو کہتے ہیں سرکار اللہ کی معلومات الہیہ کے محیط تو نہیں ہے ان میں محیط تو نہیں سرکار ہم تو کہتے ہیں بعض اور بعض بھی کتنے قطرے کو بھی نسبت نہیں دیتے سمندروں کے ساتھ اور تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوگا تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ ممکن ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں ممکن ہے تا قیامت قیامت مان ہاں۔ لیا تو یہ عجیب باز نہیں محتوم یہ تو باز بھی عجیب ہے ہاں، یہ اچھا۔ باز بھی محتوم اللہ بھی کہتے ہیں کل متاؤ دنیا خرید ساری دنیا دنیا کا سارا سارا

<laughs> کام تو اس نے بڑھایا نا وہ چونکہ آپ کبھی آیا نا اس لیے وہ تو میں نے بڑے آرام سے آپ کیسے سن لیجیے کیسے تو سنیں گے ہم اور پھر یہ جو ہے نا بار بار مداخلت یہ بھی سننے سارے کو پتا چل جائے گا کہ جی، ہاں، مداخلت بار بار میں نے کی ہے جی، ہاں۔ یا مداخلت بار بار آپ نے کی ہے سب کو سننے سے یہ تو سننے سے سب دو تین باتیں ایسی ہیں آپ ذرا کچھ کی ٹھنڈے دل سے اب تو مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے میں جواب بھی نہیں صرف ایک گزارش یہ آپ نے جا کر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ اگر اللہ نے عطا کر دیا تو اللہ کے پاس نہ رہا ایک یہ بات جو ہے یہ ٹھنڈے دل سے آپ غور فرمائیے دوسرا جو آپ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو پتا نہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں جو مفسرین نے نے اس بس دیکھنا جی میری بات سنیں نا ایک منٹ آپ بھی اپنے سفر میں جانا ہے میں میں نے بھی اس اس لیے لیے آپ جو کہ میری میری بات بات میرے میرے پاس پاس آئے ہیں ہیں ذاتی عطائی کی آپ آپ تشریف نہ حدیث ہے مہربانی کر کے ایسا ہے جہاں سے عطائی بات یہی وجہ سے ہے ہے ہے کہ قرآن قرآن پاک پاک مختلف سے آپ آپ کے کے بزرگوں بزرگوں نے نے بھی کہا عطائی ہاں؟ عطائی بات وہ تو لفظ علم کی ہونا چاہیے ہاں؟ جواہر

تو تب آپ قرآن سے تعارف ختم کر سکیں گے بغیر نہ نوکان انگریزی ذاتی عطائی کی بات کر کے ذاتی طور پہ کوئی آدمی خالق خدا کے علاوہ غوروں کو مانتا رہے ذاتی طور عطائی طور پر خالق تو رازق مانتا جی انی اخلق لکم اچھا یہاں خالق کے معنی میں اتنا ہی اتنا آپ کو پتہ ہے یہاں انی اخلق لکم کیا خلق لفظ ہے یہی لفظ ہے لفظ مطلب خلق ہے ایسی اللہ ہے ہاں۔ ایسے تو نہیں نا ہاں۔ یہاں خلق کا معنی ہی وہ نہیں نہ بیزن اللہ بھی نہیں خلق کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایجاد بعد العدم ایک ہوتا ہے تقدیر یہاں معنی وہ تقدیر والا مقدر کرنے والا اندازہ کرنے والا بنانے والا صورت بنانا یہ معنی ہے وہ خلق والا معنی کوئی نہیں ہم کب کہتے ہیں جس طرح فتوار نہ آپ پر نہیں لگاتے لیکن آپ جو خود پیش آ کے سے کر رہے ہیں تو ان کے لفظ تو آتا ہے اتائی علم غیب آپ مانیں گے تو آپ اچھے رہیں گے نہ مانیں گے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے جی ہاں بدرنا یہ مان کر آپ بعض علم غیب سرکار کے لیے کہاں سے ثابت کریں گے بعض علم غیب کے لیے پھر عطائی والی یادیں پڑھنی پڑیں گی نا آپ کو یعنی آپ کھنڈے دل سے نہیں آپ اب اب بحث نہیں صرف آپ اتنے نا میرے پاس میں تھوڑی سی تبلیغ کروں گا آپ آپ آپ میں میں میں بھی تھوڑی سی نصیحت کروں کروں گا گا کو تبلیغ ہو سکتا ہے کے دل دیکھیں یہ آپ کا کیتا میزبان میزبان کی کی کسی نے نے تو تو تو یہ یہ بیان بیان بیان صحابی کیا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جمی کا لفظ اکبر ام بدل خلق حتا

کس سے بلا دیا رسول پاک صلی اللہ سرکار سے نہیں جی، بلایا وہ حدیث میں لفظ نہیں جی، حدیث میں لفظ یہی ہے کہ سرکار بتانا نہیں آگے محبوب اللہ وہ لفظ ہی بلانے کا ہے